وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں پرکشش تنخواہوں اور اجرتوں پر کام کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد چودہ سے پندرہ لاکھ ہے جن میں سے نو لاکھ افراد صرف سعودی عرب میں مقیم ہیں دنیا کے دوسرے خطوں مثلا امریکہ کینیڈا مشرق بعید برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے برعکس ان لوگوں کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ سال ہر سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان ہی سے وابستہ رہتا ہے اور دھرتی سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اس کا سبب خلیجی ممالک کا وہ قانون ہے جس کے تحت کسی غیر ملکی کے لیے عملی طور پر وہاں کی شہریت حاصل کرنا ممکن نہیں چنانچہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزار دینے والے غیر ملکیوں کا مقدر بھی یہی ہے کہ آخرکار انہیں اپنے وطن کو لوٹنا ہے خلیج میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کو ایک دوسری صورتحال سے بھی واسطہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ان ممالک میں کسی فرد کی مدت قیام کا تمام تر انحصار اس شخص یا کمپنی پر ہوتا ہے جس کے ویزے پر وہ یہاں ملازمت کے لیے آیا ہوتا ہے اسے یہاں کی اصطلاح میں کفیل کہتے ہیں جب تک کفیل کی مرضی ہوگی وہ آدمی یہاں کام کرتا رہے گا اور جب وہ چاہے گا اسے نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دے گا بلکہ فوراً ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کر دے گا یہ کوئی انفرادی سطح پر پیش آنے والا معاملہ نہیں بلکہ یہ حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی ہے جس کے تحت وہ سرکاری اور نجی شعبوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاں سے غیر ملکیوں کو نکال کر زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کریں ان مسائل کی بنا پر یہاں کام کرنے والوں میں ایک خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث انہیں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ یہ جگہ ان کے مستقل قیام کی نہیں ہے اور یہ کہ ایک روز انہیں بہرحال اپنے وطن کو لوٹنا ہے ان چیزوں سے ان کے اوپر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ یہ اس بات کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن کو لوٹ کر جائیں تو خالی ہاتھ نہ ہوں بلکہ ان کے پاس کافی سرمایہ بچت کی صورت میں موجود ہو جس سے وہ اپنے مستقل وطن میں بہتر زندگی گزار سکیں چنانچہ یہ لوگ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں بعض لوگ بچت کی کسی اسکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں بعض زمین و جائیداد میں رقم لگاتے ہیں بعض شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعض اپنا پیسہ فورن کرنسی کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں دوسرا اثر جو ان کے طرز زندگی پر پڑتا ہے اسے بجا طور پر سیکنڈ ہینڈ زندگی کا نام دیا جا سکتا ہے ایک طرف تو ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے کچھ رقم پسنداز کرنی ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کسی بھی لمحے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا ایسی صورت میں ان کا تمام تر ساز و سامان دھرے کھدھرا رہ جائے گا چنانچہ وہ ہر معاملے میں سیکنڈ ہینڈ گزارے کے قابل اور سستی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ جاتے وقت اگر کسی چیز کو پھینکنا بھی پڑے تو زیادہ دکھ نہ ہو ورنہ قیمتی سامان ایسے وقت میں کوڑیوں کے مول ہی بکتا ہے چنانچہ یہاں رہنے والے کم و بیش تمام لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کی تنخواہیں لے کر سیکنڈ کلاس زندگی گزارتے ہیں دوسرے الفاظ میں وہ جس طرح کی پر آسائش زندگی گزار سکتے ہیں اس سے کم درجے کی زندگی اختیاری طور پر گزارتے ہیں خلیج ممالک میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ ان کا اصلی وطن جنت ہے اس دنیا میں تو وہ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں اور اس کمائی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کریں خدا کی قرض حسنا اسکیم میں لگائیں اللہ کی رحمت کے شیئرز خریدیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فورن کرنسی محفوظ رکھیں غرض یہ کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور بہترین مسائی کے ساتھ حشر کے بازار میں سرمایہ کاری کریں تاکہ کل جب اپنے وطن کو لوٹیں تو کوئی پچھتاوا نہ ہو یہ لوگ جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر فرسٹ کلاس زندگی گزار سکتے ہیں کیوں سیکنڈ کلاس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے ویزے کی مدت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اگر ان کی پونجی اس دنیا کے سامان ایش و عشرت ہی میں صرف ہو گئی تو اگلی دنیا میں ان کا کیا بنے گا ان کے عالیشان شان بنگلے کے تصرف میں آ جائیں گے ان کی شاندار گاڑیاں دوسروں کے استعمال میں آ جائیں گی ان کے کے بڑے بڑے کارخانے دوسروں حصے میں آ جائیں گے مرنے والوں کو تو اپنے ساز و سامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملا کرتی سو جب سب کچھ چھوڑنا ہی ٹھہرا تو بہتر یہی ہے کہ آدمی خراب چیز چھوڑ کر جائے تاکہ دکھ بھی کم ہو ورنہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو یوں اکارت جاتا دیکھ کر ان کا جی بہت کڑے گا ہم مانے یا نہ مانے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خلیج میں کام کرنے والا ایسا غیر ملکی ہے جسے خوش قسمتی سے اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک موقع مل گیا ہے اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ بچت نہیں کی تو اپنے وطن کو لوٹتے وقت سوائے حسرت و یاس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے مومن کی پہچان سیف اللہ صاحب ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں دنیا بھر میں گھومنے اور جانے کا موقع ملتا ہے ان مواقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پرجوش دائیانہ شخصیت بھی دی ہے چنانچہ وہ جہاں جاتے ہیں ہماری کتابیں اور رسالے ساتھ لے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ہمارا پیغام پھیلاتے ہیں پچھلے دنوں میں نے سیف اللہ صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو رسالے کا ایک مضمون پڑھ کر سنا رہے تھے انہیں جب بھی کوئی مضمون پسند آتا ہے وہ اسے اپنے بچوں تک ضرور منتقل کرتے ہیں اگرچہ سیف اللہ صاحب میرے لیے اس وجہ سے اہم ہیں کہ ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں میری تحریریں پھیلی ہوئی ہیں مگر مجھے ان کی یہ بات زیادہ پسند آئی کہ وہ اپنے بچوں تک بھی اچھی چیزیں پہنچاتے ہیں چاہے انہیں پڑھ کر سنانا پڑے یہ بات نہ صرف اس لیے اہم ہے کہ ہمارے گھر والے ہی اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ نئی نسلوں میں مطالعے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے وہ بری چیزیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اچھی چیزیں کیا پڑھیں گے ایسے میں پچھلی نسلوں کے والدین کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ نئی نسل میں مطالعے کا شوق پیدا کریں اگر وہ نہ پڑھیں تو اچھی چیزیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں ایک سچا مومن حق کو سمجھنے کے بعد اسے فوراً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بلا شبہ زبردستی دوسروں کے سر پر سوار نہیں ہوتا وہ ہر وقت انہیں بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا وہ ان کی مصروفیات اور دلچسپی کی چیزوں میں مخل نہیں ہوتا وہ جا بجا لوگوں کے سامنے واز اور تقریر نہیں کرتا لیکن وہ بات سنانے کا کوئی موقع خالی بھی نہیں جانے دیتا وہ حکمت کے ساتھ ہمیشہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتا ہے یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے موسم بہار اس مرتبہ پورے پاکستان میں گرمی بہت شدید پڑی ہے لاہور میں تو درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا جو پچھلے 78 برس میں یہاں پڑنے والی شدید ترین گرمی ہے شدید گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب کر دی کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اس لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا شکار بھی ہے صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند ہونا معمولات یومیہ میں شامل ہو چکا ہے اس صورتحال سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ سڑکوں پر آگ لگانا راستے بند کرنا اور احتجاج کرنا معمول بن چکا ہے یہ گرمی چند دن کی ہے برسات کی آمد آمد ہے اس کے بعد آگ برساتا آسمان ایسی رحمت برسائے گا کہ زمین اور اس کے تمام باسی گرمی کو بھول کر ٹھنڈی بارش کا مزہ لیں گے یہی اس دنیا کا نظم ہے بنانے والے نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی موسم سدا نہیں رہتا مگر ایک دنیا اور آ رہی ہے اس دنیا کے موسم ابدی ہوں گے اس کی دھوپ اس کی چھاؤں اس کی گرمی اس کی سردی اس کی خزاں اس کی بہار سب ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی اس زندگی کا پہلا دن پچاس ہزار برس کا ہوگا یہ موسم گرما کا دن ہوگا گرمی ایسی ہوگی کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر محسوس ہوگا پسینہ ایسا بہے گا کہ گویا ہر شخص اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ حلق میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے اس روز بجلی اور ہوا کا تو کیا سوال انسان کے سر پر کوئی سایہ تک نہیں ہوگا مگر ایسے میں کوئی احتجاج کا سوچ بھی نہ سکے گا کیونکہ یہ دن خدا کی عدالت قائم ہونے کا دن ہوگا یہ احتجاج کا نہیں انصاف کا دن ہوگا مگر اس روز کچھ خوش نصیب ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں رحمت رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور ساقی کوثر کی محفل میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی کے ہر سرد و گرم میں صبر کرتے رہے ظلم کے جواب میں عدل بے رخی کے جواب میں مسکراہٹ کانٹوں کے بدلے میں پھول دنیا کو دیتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ابدی موسم بہار میں بسا دیے جائیں گے دو چہرے ایک رویہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے ایمان محبت اور عقیدت کا محور ہے ایک مسلمان چاہے کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو وہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معاملے میں بے حد حساس واقع ہوا ہے حضور کی طرح ہی آپ کا لایا ہوا دین آپ کی دی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی مسلمانوں کے نزدیک بہت محترم ہے حضور کی بے مثل شخصیت اور آپ کی لائی ہوئی آفاقی تعلیمات نے ہر دور میں انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے لیکن دوسری طرف آدائے اسلام نے بھی ہر دور میں انہی دو چیزوں کو نشانہ بنا کر نہ صرف اچھے غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی اسلام پر اعتماد مجروح کرنا چاہا ہے اسلام کے ان دشمنوں کا طریقہ کار ہمیشہ سے سادہ رہا ہے یہ لوگ کبھی اسلام کے مثبت اور اچھے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے بلکہ چن چن کر اسلامی تعلیمات اور سیرت پاک کے ان پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں سطحی طور پر دیکھنے میں ایک چیز اخلاقی اور عقلی پیمانوں کے بالکل خلاف نظر آتی ہے مثال کے طور پر یہ لوگ حضور کی سیرت پر یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے گیارہ شادیاں کی یا اسلامی تعلیمات کو یہ کہہ کر داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا گیا ہے یا قرآن پاک میں لانڈی غلام رکھنے کی اجازت دی گئی ہے حالانکہ جیسے ہی تمام باتوں کو ان کے موقع محل اور حالات میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے اصل بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقائق کی سادہ توجہ کرنے کے بجائے ایک انتہائی رقیق اور منفی توجہ کرتے ہیں مثلا حضور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی یہ لوگ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے حضور پر جھوٹ کی نسبت کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدترین دشمن اور منکرین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ حضور کو معذلہ مجنو ساحر اور شاعر وغیرہ کہا گیا دور جدید کے لوگوں نے نفسیاتی امراض کی آڑ لی اور کے دوران میں تاری ہونے والی کیفیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ اللہ آپ کو نفسیاتی آرزہ لاحق تھا اسلام کے بارے میں اس طرح کی خلاف عدل باتیں وہی لوگ کرتے رہے ہیں جو حق کی دشمنی میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں یا پھر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ انہیں ہر اخلاقی اصول سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے کسی کی دشمنی میں اندھے ہو کر خلاف عدل معاملہ کرنا یا اپنے مفادات کی خاطر اخلاقی اصول کو پامال کر دینا ایک خاص قسم کا منفی کردار ہے یہ کردار ضروری نہیں کہ کسی دشمن اسلام میں پایا جائے ممکن ہے کہ یہ کردار کسی مسلمان میں بھی موجود ہو چنانچہ قرآن و حدیث میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے رویے اور کردار سے دور رہیں ہم مثال کے طور پر صرف ایک آیت نقل کر رہے ہیں اے ایمان والو عدل کے علمبردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو یہی تقوا سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے سورہ معدہ آیت نمبر آٹھ بدقسمتی سے مسلمانوں اور خاص کر مذہبی حلقوں میں دین کی تعلیم بالکل غیر اہم سمجھی جاتی ہے چنانچہ جب وہ کسی کی دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عدل و انصاف کی ہر حد پامال کر جاتے ہیں مخالفین کے بارے میں لکھی ہوئی ان کی تحریریں کبھی پڑھ لیجیے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں ان کی تقریریں ذرا سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کفار و منافقین اور اسلام دشمن یہود و نصارہ کے طریقہ واردات میں کوئی فرق نہیں جھوٹ دروغ گوئی خلاف واقعہ الزام تراشی بات کو سیاق و سباق سے جدا کر کے پیش کرنا معاملے کی غلط اور رقیق تعویل کرنا واقعے کو موقع محل سے الگ کر کے بیان کرنا تحقیر و تزلیل پر مبنی اسلوب اختیار کرنا کفر و ضلالت اور شرک اور بددینی کے فتوے لگانا جان مال اور آبرو کے در ہو جانا یہ وہ رویے ہیں جو اسلام دشمن عناصر بھی اختیار کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے لوگوں کے معمولات میں بھی شامل ہیں یہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ بظاہر خدا پرستی اور تقوا کے لبادے میں خود کو چھپاتے ہیں مگر قرآن کے مطابق یہ لوگ خلاف عدل بات کہہ کر خدا اور تقوا دونوں سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن خدا کے حضور یہ لوگ مجرموں کی طرح پیش ہوں گے اور خدا ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا سایہ اور بچی یہ ایک مووی کلپ تھا جس کا نام شیڈو یعنی سایہ تھا میں نے اسے کمپیوٹر پر چلانا شروع کیا تو ایک دلچسپ منظر سامنے آیا یہ ایک بچی تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی دھوپ کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے قد سے کافی بڑا تھا چلتے چلتے جب اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اس کے ساتھ ہی اس کا سایہ بھی اس کی طرف بڑھا اس پر وہ مزید گھبرائی اور رونے لگی پھر وہ دیر تک ادھر ادھر ہوتی رہی مگر سایہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہا اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کلپ ختم ہو گیا میں دیر تک اس ریکارڈنگ پر غور کرتا رہا جسے کسی نے ایک دلچسپ منظر سمجھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہ تھی نصیحت کی ضرور تھی یہ وسیع تر پس منظر میں انسانی زندگی کی بھرپور عکاسی تھی انسان کو پیش آنے والے مصائب اور آلام زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں انسان ان سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا پیچھا کرتے ہیں سائے کی طرح مصائب بھی انسان کو ہمیشہ اپنی برداشت سے زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں انسان ان سے بچنا چاہتا ہے مگر موت تک یہ مصائب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تاہم ان مصائب کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے بالکل اسی طرح جس طرح سائے کی حقیقت سمجھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی سایہ بظاہر انسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے مگر در حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریکی میں کیونکہ سایہ اس وقت بنتا ہے جب انسان پر روشنی پڑے اندھیرے میں کبھی سایہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا سایہ اپنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے ٹھیک اسی طرح مصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہیں اس کے نور کی روشنی ہے جس نے انسان کے وجود کا احاطہ کر لیا ہے اور مصائب اسی نور کا سائیڈ ایفیکٹ ہیں انسان ان مصائب کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو وہ ساری زندگی مصائب کے سائے سے خوفزدہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی جس آزمائش میں اتارا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان نعمتوں پر مشتمل ہے جو ہر لمحہ ہمیں حاصل رہتی ہیں ہوا پانی لباس خوراک اعضاء و قوا عقل و فہم رشتے ناطے شعور احساس غرض نعمتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر انہیں گننے کی کوشش کی جائے تو ان کا شمار ناممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کے حقدار بنیں مگر انسان ان کو معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ شکر کرنے کے بجائے غفلت اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے یہ رویہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے اسے جان مال اور آبرو کا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے اس سے مقصود انسان کو ایزا دینا نہیں بلکہ ان نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے جو اسے پہلے ہی سے حاصل ہوتی ہیں مگر انسان انہیں اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے یہی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے یعنی جو نعمت چھن گئی ہے جو مصیبت آ گئی ہے اس پر صبر کرے اور خدا سے اجر کی امید رکھے خدا کے حضور استغفار کرے اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے مگر بدقسمتی سے اکثر انسان اس بچی کی طرح بن جاتے ہیں جو اپنے سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی وہ مسائب پر صبر کے بجائے آہوزاری کرتے ہیں شکوے شکایت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مشکلات انہیں خدا سے قریب کرتی ہیں اور نہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں مسائل زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں ان سے بچا تو نہیں جا سکتا مگر دنیا و آخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جا سکتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصائب انسان کے لیے روشنی کی علامت بن جائیں وہ جان لے کہ یہ زندگی کا تاریخ پہلو نہیں بلکہ روشن تر پہلو ہے یہ اس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے یہ روشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے یہ روشنی جنت کی نعمتوں کی روشنی ہے سایہ اور بچی یہ ایک مووی کلپ تھا جس کا نام شیڈو یعنی سایہ تھا میں نے اسے کمپیوٹر پر چلانا شروع کیا تو ایک دلچسپ منظر سامنے آیا یہ ایک بچی تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی دھوپ کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے قد سے کافی بڑا تھا چلتے چلتے جب اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اس کے ساتھ ہی اس کا سایہ بھی اس کی طرف بڑھا اس پر وہ مزید گھبرائی اور رونے لگی پھر وہ دیر تک ادھر ادھر ہوتی رہی مگر سایہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہا اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کلپ ختم ہو گیا میں دیر تک اس ریکارڈنگ پر غور کرتا رہا جسے کسی نے ایک دلچسپ منظر سمجھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہ تھی نصیحت کی ضرور تھی یہ وسیع تر پس منظر میں انسانی زندگی کی بھرپور عکاسی تھی انسان کو پیش آنے والے مصائب اور علام زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں انسان ان سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا پیچھا کرتے ہیں سائے کی طرح مصائب بھی انسان کو ہمیشہ اپنی برداشت سے زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں انسان ان سے بچنا چاہتا ہے مگر موت تک یہ مصائب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تاہم ان مصائب کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے بالکل اسی طرح جس طرح سائے کی حقیقت سمجھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی سایہ بظاہر انسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے مگر در حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریکی میں کیونکہ سایہ اس وقت بنتا ہے جب انسان پر روشنی پڑے اندھیرے میں کبھی سایہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا سایہ اپنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائڈ افیکٹ ہے ٹھیک اسی طرح مصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہیں اس کے نور کی روشنی ہے جس نے انسان کے وجود کا احاطہ کر لیا ہے اور مصائب اسی نور کا سائیڈ افیکٹ ہیں انسان ان مصائب کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو وہ ساری زندگی مصائب کے سائے سے خوفزدہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی جس آزمائش میں اتارا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان نعمتوں پر مشتمل ہے جو ہر لمحہ ہمیں حاصل رہتی ہیں ہوا پانی لباس خوراک اعضاء قوا عقل و فہم رشتے ناطے شعور احساس غرض نعمتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر انہیں گننے کی کوشش کی جائے تو ان کا شمار ناممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کے حقدار بنیں مگر انسان ان کو معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ شکر کرنے کے بجائے غفلت اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے یہ رویہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے اسے جان مال اور آبرو کا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے اس سے مقصود انسان کو ایزا دینا نہیں بلکہ ان نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے جو اسے پہلے ہی سے حاصل ہوتی ہیں مگر انسان انہیں اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے یہی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے یعنی جو نعمت چھن گئی ہے جو مصیبت آ گئی ہے اس پر صبر کرے اور خدا سے اجر کی امید رکھے خدا کے حضور استغفار کرے اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے مگر بدقسمتی سے اکثر انسان اس بچی کی طرح بن جاتے ہیں جو اپنے سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی وہ مصائب پر صبر کے بجائے آہوزاری کرتے ہیں شکو شکایت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مشکلات انہیں خدا سے قریب کرتی ہیں اور نہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں مسائل زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں ان سے بچا تو نہیں جا سکتا مگر دنیا و آخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جا سکتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصائب انسان کے لیے روشنی کی علامت بن جائیں وہ جان لے کہ یہ زندگی کا تاریخ پہلو نہیں بلکہ روشن تر پہلو ہے یہ اس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے یہ روشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے یہ روشنی جنت کی نعمتوں کی روشنی ہے معاشرتی برائیاں اور ہمارا رویہ مجھے ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے لیے براہ راست اور ریکارڈ شدہ دونوں قسم کے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے براہ راست پروگراموں کے برعکس ریکارڈ شدہ پروگرام کو کبھی وقت پر شروع ہوتے میں نے نہیں دیکھا بالخصوص پہلی دفعہ جب مجھے اس کا اندازہ نہ تھا تو بڑی کوفت اٹھانی پڑی میں دیے ہوئے وقت پر جب اسٹوڈیو پہنچا تو معلوم ہوا کہ پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر میزبان اور تکنیکی عملہ سب غائب ہیں بعد میں پروگرام کے پروڈیوسر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہر مہمان دیے ہوئے وقت کے دو گھنٹے بعد آتا ہے آپ چونکہ بدقسمتی سے وقت پر آ گئے اس لیے آپ کو زحمت ہوئی پروڈیوسر صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ غلط نہ تھا یہ ہماری سوسائٹی کا عام رویہ ہے کہ اجتماعی تقریب اور معاملات میں جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرنے والا بے وقوف بن کر رہ جاتا ہے مثلا کسی شادی کارڈ کو پڑھیے اس پر تقریب کا وقت نو بجے لکھا ہوگا مگر مقام تقریب پر جا کر دیکھ لیجئے دس بجے تک میزبانوں گیارہ بجے تک مہمانوں اور بارہ بجے تک نکاح کے آثار نظر نہیں آئیں گے انفرادی معاملات میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے ہم ملاقات کا ایک وقت طے کرتے ہیں اور بلا عذر اس سے گھنٹہ یا نصف آگے پیچھے کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم ایک کام کو جس وقت پر کر کے دینے کا وعدہ کرتے ہیں کبھی اسے پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہمارا یہ رویہ بلا شبہ ہمارے اخلاقی زوال کی ایک کھلی نشانی ہے اس زوال کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اپنی ذات کو ہم کبھی اس اصلاح کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بدعملیوں کی دسیوں توجہات ہماری زبان کی نوک پر رکھی رہتی ہیں مثلا کچھ عرصے قبل میں نے ایک معاشرتی مسئلے قطار نہ بنانے پر ایک مضمون لکھا اس میں نماز کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ منظم طریقے پر باجماعت نماز پڑھنے والوں کو قطار کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے جبکہ اس کے برعکس اہل مغرب اس معاملے میں زیادہ باشعور ثابت ہوتے ہیں اس مضمون پر ایک صاحب نے یہ تبصرہ فرمایا کہ قطار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے یہ تبصرہ اس منفی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے ایک عام آدمی کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے اس سوچ میں ہم اپنے غلط اعمال کی کوئی نہ کوئی تعویل اپنے پاس رکھتے ہیں چاہے وہ تعویل انتہائی نامعقول ہی کیوں نہ ہو یہی وہ سوچ ہے جو پہلے مرحلے پر خیر و شر کا شعور ختم کرتی اور پھر خیر کو شر اور شر کو خیر بنا دیتی ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تاہم جو لوگ کسی برائی کو برائی مانتے ہیں وہ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا نہیں کرتے کہ خرابی کے اظہارے میں شامل ہونے کے بجائے اولین اصلاح کرنے والے بن جائیں حالانکہ اگر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں تو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں مزید لوگ آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک عام انسان لفظوں کی نہیں مثالوں کی پیروی کرتا ہے مثلا شادی کی تقریبات میں تاخیر سے ہر شریف آدمی نالا ہے مگر کوئی آگے بڑھ کر اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ معمولی عذر کی آڑ لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے تاہم اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز دوست نے بڑی اچھی مثال قائم کی انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں وقت کی پابندی کی یہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ کارڈ پر لکھے ہوئے وقت پر لازمن کھانا کھول دیا جاتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ مہمانوں کی تو خیر ہے مگر سسرال والوں کا آپ کیا کرتے ہیں کہنے لگے اگر وہ تاخیر سے آئیں گے تو میں انتظار کر کے ان کے ساتھ کھاؤں گا مگر ان کی وجہ سے وقت کی خلاف ورزی کر کے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ اگر اصلاح کے معاملے میں انسان یکسو ہو اور ہمت کر لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے یہی وہ ہمت ہے جو ایک دفعہ کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو معاشرے میں خیر کا عنصر بڑھنا شروع ہو جائے گا ہمارا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق محسوس نہیں کرتے بلکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اسے عیسائی یہودیوں کی کوئی بدت سمجھتے ہیں مذہب جو معاشرے اور مشکلات سے ٹکرانے کا سب سے بڑھ کر حوصلہ دیتا ہے ہمارے ہاں بے روح پوجا پاٹ اور بے معنی رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے حالانکہ مذہب کی کل تعلیم یا تو اخلاقی نوعیت کی ہے یا ان کے نتائج اخلاقی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اسی وقت پابندی کے اسی وقت کی پابندی کے مسئلے کو لے لیجئے وقت کی پابندی کرنا افائے عہد کی ایک شکل ہے اب دیکھیے دین کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چونتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں مسند احمد قرآن و حدیث کے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک سچا مومن اخلاقی دنیا میں بھی اعلیٰ ترین انسان ثابت ہوتا ہے اگر اخلاقی دنیا میں کسی کا رویہ درست نہیں تو وہ جان لے کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں عجیب محرومی میرے خاندان میں ایک لڑکی پہلی دفعہ ماں بننے والی ہے اس عرصے میں وہ کافی تکالیف کا شکار رہی مگر ماں بننے کی خوشی میں وہ ساری تکلیفیں جھیل گئی اب سارے خاندان والے خوش ہیں اس نئے آنے والے کے لیے ہر ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے اس کی ہر ضرورت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ نئی دنیا کا یہ نیا مہمان اچھے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے یہ کم و بیش ہر انسان کی کہانی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان آنے والے کل کا شعوری تصور رکھتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے اس میں پوشیدہ مسائل سے بچنے کی کوشش کرتا اور اس میں چھپی خوشیوں کو محسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے انسان کا یہی تصور کل اس کی انفرادیت اور دنیا میں اس کی بقا اور کامیابی کا ضامن ہے مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہی تصور کل قیامت کے دن انسان کی پکڑ کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کی معرفت تمہیں جنت میں ملنے والی ہر خوشی اور جہنم کی ہر اذیت سے مطلع کر دیا تھا میرا پیغام زبانی ہی نہیں تحریری طور پر قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا اس میں میرے پیغام کے ساتھ ہر فکری اور عقلی سوال کا جواب بھی تھا ان سب کے ساتھ تم آنے والے کل کی تیاری کے اصول پر زندگی گزارتے تھے پھر یہ بتاؤ کہ آخرت کی اس نئی دنیا کی اپنے اس نئے جنم کی تیاری کیوں نہیں کی خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی رزق دیا تم نے میری کتنی عبادت اور اطاعت کی تم مشکلوں میں مجھے پکارتے تھے مجھ سے دعا کرتے تھے میں نے تمہاری مدد کی تمہیں مشکلات سے نکالا مگر جب میرا دین مشکل میں تھا اس وقت بے پرواہ ہو کر اپنی دنیا میں مگن رہے تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا چین متاثر نہیں ہوا جاؤ آج تمہارے لیے میرے پاس سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں کتنا عجیب ہے یہ تصور کل رکھنے والا انسان اور کتنی عجیب ہوگی اس کی وہ ابدی محرومی جو اسے روز قیامت ملے گی اصلی مومن دین اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے ایمانیات کا پہلا جز اس بات کو ماننا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا ایک خالق و مالک ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے انسان کو تنہا اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی پسند کی راہ پر چلنا چاہیے اس ایمان کا دوسرا جز اس بات کو ماننا ہے کہ خدا ہر چند کے آج غیب میں ہے مگر ایک روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا یہ وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے گزری ہوئی زندگی میں کیسے اعمال کیے اچھے اعمال والوں کو جنت کی پرفضہ وادی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا ایمانیات کا تیسرا جز یہ ہے کہ غیب کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے تعلق نہیں رہتا بلکہ انسانوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے یہ لوگ پیغمبر کہلاتے ہیں جن پر وہ ایک اور مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام اتارتا ہے پھر یہ پیغمبر اس کلام کو کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کی مرضی جان سکے یہی وہ باتیں ہیں جنہیں توحید آخرت رسالت فرشتے اور کتابوں پر ایمان کہا جاتا ہے یہ بظاہر چند الفاظ ہیں مگر در حقیقت یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ان کو ماننے والے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے اور اسی سے ڈرتے ہیں یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کی نگاہ میں ہے اور اس کے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں جو ایک روز ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا ان کی نظر میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہوتا انسانوں سے تعلق اور خدا کی عبادت کے حوالے سے انبیاء ہی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں جس شخص کی زندگی ایمانیات کی بنا پر بدل جائے وہی خدا کے نزدیک اصلی مومن ہے اور جس کی زندگی نہ بدلے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا چاہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے